ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے ایک نر مینڈے کی قربانی کی وہ سیاہی میں کھاتا تھا سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھیانوے یہ حدیث صحیح ہے